باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فباسو احدکم بغرقکم حاضی الى المدینہ فلینظر ایوہا ازکا تعاما فلیعتکم برزق من ولیتلطف ولا یشغرن بکم احدا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن اذن ابدا صدق اللہ صد کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ یہ جب نیند سے اٹھے یہ بزرگ تو آپس میں سوچنے لگے پوچھنے لگے کتنے سوئے ہیں تو آخر میں کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے سوئے ہیں میں کل اس پر آخر میں بات کر رہا تھا کہ مسلمان کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو شریعت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے اور اس فیصلے پر پھر راضی ہونا چاہیے اور کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے ہاں تنازع ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس میں ہماری اندر اپنی خواہش نفس آ جاتی ہے درمیان پر اپنی انا آ گئی ہے رسم و رواج ماحول آ گیا ہے جس پر وہ تنازع حل ہو ہی نہیں سکتا جب انسان خصوصاً مسلمان ایمان لایا ہے اس نے تو پھر وہ شریعت کی طرف اپنی بات کو منسوخ کرے اور جو شریعت فیصلہ کرے اس پر راضی رہے ایک تو کوئی تنازع نہیں ہو اس میں سکون آئے گا برکت آئے گی اطمینان آئے گا خوشی نصیب ہوگی کہ میں نے اس مسئلے میں شریعت پر عمل کیا ہے اور اس میں خالص اللہ کی رضا ہو صاحب ہدایہ نے ایک کتاب الوضو میں کتاب الوضو میں ایک روایت نقل کی ہے اور عجیب روایت ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے انسان جب کوئی دعا کرتا ہے تو اپنی وہ نیکی اللہ کے سامنے ذکر کرے جس نیکی کی مقبولیت کا اس کو پورا پتہ ہے کہ یہ میری نیکی اتنی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ مقبول ہے لہذا اس نیکی کا ذکر کر کے دعا مانگے اللہ دعا قبول کرتے ہیں اب خصوصاً یہی بات ہے دو ساتھیوں میں تنازع ہوا ہے اب ایک ساتھی کی نیت یہ ہے کہ جو شریعت بتائے گی خالص اللہ کی رضا کی خاطر میں اس حکم کو تسلیم کروں گا خواہ میرے خلاف ہی وہ ہو اب یہ اندر کی کیفیت ہے اس کی اب یہ اس کے خلاف بھی فیصلہ ہوا ہے جو بھی اور اس نے قبول کیا ہے یہ وہ نیکی ہے کہ جو بظاہر کسی کو معلوم نہیں اور یہ نیت کر کے بیٹھا تھا کہ شریعت مجھے جو کہتی ہے وہ مانوں گا ایسی اور بہت ساری باتیں ہیں جو ان جو نیکیاں انسان کو خود معلوم ہوتی ہیں اللہ کے ہاں وہ نیکی زیادہ قیمتی ہے جو چھپی ہوئی نیکی ہوتی ہے یہاں پر بھی ان بزرگوں نے یہ کہا اللہ جانتا ہے جو بھی سوئیں چھوڑو اس پر اختلاف نہیں کرتے ہیں اب ان کو بھوک لگ گئی اب دیکھو اللہ کا نظام ہے نا بھوک بھی امر ہے بھوک نہ لگنا بھی امر ربی ہے تین سو سال تک سوئے بھوک نہیں لگی اور اب اٹھے ہیں تو فوراً بھوک کا اندازہ ہوا فبس واحدکم بورککم حاضحی للمدینہ پیسے جمع کیے اور ان میں سے ایک شخص کو کھانا خریدنے کے لیے بھیجا معلوم یہ ہوا کہ مشترکہ طور پر پیسوں کا جمع کرنا یہ بھی شرم ثابت ہو گیا چند ساتھی ہیں سیر پہ نکلے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے کھانا بنانا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں جائز ہے ان میں سے کسی ایک کو وکیل بنا کر کہ آپ جاؤ کھانا خرید کے لے آؤ وکیل بنانا بھی جائز ہے یہ بھی ثابت ہو گئی بات اگلی بات کہ پھر اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھانا بھی سنت ہے مشترکہ پیسہ یہ بھی وکیل بھیجا خریدنے کے لیے یہ بھی پھر اکٹھا بیٹھ کر کھانا یہ سنت ہے اب یہ ایک الگ بات ہے کوئی ساتھی زیادہ کھانا کھاتا ہے کوئی تھوڑا کھاتا ہے کوئی تیز کھاتا ہے کوئی ایستا کھاتا ہے تو اس چیز کو شریعت نے گوارا کیا ہے کوئی بات نہیں کوئی زیادہ کھائے کوئی تھوڑا کھائے یہ جائز پھل جن جو اگلی بات از کا تعام اس ساتھی کو سمجھایا کہ آپ جاؤ اور کھانا خریدنے میں یہ خیال رکھنا کہ پاکیزہ کھانا خرید کے لائ دوستو کھانا جو ہے ایک اہم چیز ہے کہ اس میں حلال کھانا ہو یعنی وہ چیز بھی حلال ہو اور رزق حلال سے حاصل کی گئی ہو تو انسان کے اندر جو تقوی کی کیفیات ہیں ان کے لیے بہت معیب ثابت ہوتی ہے کھانا ہی مکرو ہو یعنی اپنی ذات کے لحاظ سے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا یہ کہ خریدا پیسہ ایسا ہے کہ مشکوک ہے یا حرام ہے تو وہ جو کھایا جائے گا عبادت میں دل نہیں لگے گا بس اور ہر چیز میں دل لگتا ہے نماز میں نہیں لگے گا کوئی اور نیک کام کرنا چاہے گا دل پر جیسے گرے لگی ہوئی ہیں ایسی کیفیت ہوگی یہ اصل بات وہ کھانے کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ جو اس کھانے سے خون بنا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو عبادت کی طرف کیسے اس کا رجحان ہوگا یہاں ان بزرگوں نے پیسہ جمع کیا اور جس کو بھیجا پنڈیکا میں نام بتا چکا ہوں اس کا تو کہا کہ پاکیزہ کھانا لے کے آنا تفسیر جلالین جو پرانے بزرگوں کی تفسیر ہے اسی جگہ میں وہ کسی اچھے ہوٹل والے سے کھانا خریدنا کسی اچھے ہوٹل والے سے کہ وہ صحیح لقیدہ ہو مواحد ہو مشرق نہ ہو کہ اس کا ذبیحہ حرام ہے تو پاکیزگی کا یہ مطلب ہے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے بندہ ٹھیک ہو جس سے آپ کھانا خرید رہے ہیں گوشت کا خصوصا کیوں انہیں یہ ضرورت پیش آئی جس وقت یہ بادشاہ سے جدا ہوئے تھے تو مباحد صرف یہی سات آٹھ لڑکے تھے باقی ساری قوم مشرق تھی تو اب کھانا بھی غیر پوری قوم مشرق ہے تو کھانا بھی وہی بنانے والے ہیں انہیں میں سے کسی کی ہوٹل ہوگی انہیں میں سے کوئی ذبح کرنے والا ہوگا تو اس لیے جب شک شبہ کی بات آ جائے تو اس موقع پہ تحقیق کرنا ضروری ہے لہٰذا آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ ہوٹل والا ٹھیک ہے اور اس کا کھانا صحیح ہوگا تو آپ اس میں گوشت کی چیز خرید کے کھائیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے کو ضرورت نہیں ہے کہ ہر روز ہر وقت صبح دوپہر شام گوشت ہی کھانا ہے اور بھی چیزیں اللہ نے حلال بنائی ہیں جب دل مطمئن ہو اور اس وقت وہ گوشت کا کھانا اس ہوٹل سے لیا جائے دل مطمئن نہیں ہے تو نہیں لینا چاہیے دوسرا کھانا جو حلال ہے اس سے نہیں تو عام سادے طریقے سے بھی روٹی خرید کے میں بعض دفعہ ایسے علاقے میں جاتا ہوں جہاں پر پورا گاؤں کا گاؤں علاقہ کا علاقہ وہ ایک مسلم بھی اس میں آباد نہیں ہوتا تو ہمارا طریقہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہم سفر ساتھی ہوتے ہیں یا تو ادھر سے ہی ہم نیشنل کا اچار کا ایک بوتل ساتھ لے جاتے ہیں راستے میں جہاں کوئی روٹیاں پکا رہا ہوتا ہے آٹھ دس روٹیاں اسے لے لیتے ہیں اس میں وقت بھی ضائع نہیں ہوتا گاڑی میں سب کو وہ چپر دیتے ہیں اچار کے ساتھ روٹی چپر دیتے ہیں اور سارے کھاتے رہو سفر بھی جاری رہتا ہے تو بندے کا گزارا ہوتا ہے اور اچھا گزارا ہوتا ہے ان کو سبق مرت لے لیں اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز یعنی پہلے سے ہی ایسے انتظام کر کے جانا چاہیے جب آپ ایسے علاقے میں جا رہے ہیں وہ لوگ صحیح نہیں ہیں اور ان کا ذریعہ تو وہ دوسری چیزوں میں بھی کہاں وہ رات کریں گے بہرحال کھانا دو لحاظ سے زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے ایک تو یہ کہ رزق حلال ہو نمبر دو جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ جن سے خرید رہے ہیں خصوصاً گوشت سے متعلق جو بات ہے تو وہ صحیح ذریعہ والے ہیں آپ خود ذبح کریں سنت تو رغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے بندہ خود ذبح کرے دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کے اندر ایسا خبص ہے ایسی یعنی کہ نجاست ہے کہ اگر آپ رزق حلال سے بھی خرید کر بلی کو ذبح کر کے کھاتے ہیں تو پھر بھی وہ حرام ہے رزق حلال تو ہے پیسہ ٹھیک ہے لیکن وہ چیز شرم ان نہیں ہے تو غلط ہے اس میں ایسی رکھا گیا ہے برائی یا نجس رکھی گئی جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے باقی جتنے جانور حرام ہیں سب کی یہی بات ہے تو اچھی طریقے سے تحقیق کرنی چاہیے جہاں بھی بندہ کھانا خریدے کہ وہ پاکیزہ کھانا ہو ہوا جہاں شب کو شبہ ہو جائے تو تحقیق واجب ہے یہاں اسلامی ملک ہے آپ کو اپنے ملک کا نام لینے میں مشکل ہو گیا وہاں اسلامی ملک ہو وہاں تو غالب گمان یہی ہو کہ لوگ تحقیق کریں گے دوستو کیا بتاؤں بات سعودی عرب میں جو مرغیاں آپ نے دیکھی ہیں وہ جہنم والی جل رہی ہوتی ہیں پھر رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ مرغیاں برازیل سے حاصل کی جاتی ہیں برازیل خالص کافروں کا ملک ہے خالص بہت کم آپ لوگ یہ قریب کے بشندے بیٹھے ہیں عبدالوہاب بھائی وغیرہ جانتے ہیں وہاں بہت چند لوگ مسلمان ہیں اور ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے مسائل پوچھنے کے لحاظ سے ان کے یہاں فون ادھر میرے پاس آتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ کب پھر فون مل گیا فلانا اور مسئلہ بھی وہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل عام مسئلہ ہے جیسے ایک عام شخص کو وہ بات پتہ ہوتی ہے کہ نماز میں دو رکھاتے رہ جائیں تو کھڑے ہو کے کیسے اس کو پورا کرنا ہے برازیل سے یہ حاصل کی جاتی ہیں سعودی عرب کے اندر جو مرغی استعمال ہوتی ہے اور اس میں بہت کی لوکال ہے بہت کی کال ہے کہ وہ سبق ہے تمام یا یوں فلاں میں ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں اتنا ہی میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مرغی کھانی ادھر بھی وہی انگریزی چیز کھانی ادھر بھی جا کے وہی انگریز کھانا ہے اس کے بارے میں کیا تحقیق کیا اس کی خوراک کیسے اس کی پیدائش معلوم نہیں ہے وہ کیا ہے اور باقاعدہ ایک اختلاف ہے سعودی عرب کے اس مرغی کا جو برازیل سے حاصل کی جاتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ ایک مان تو دو مان تو ایک ٹن تو دو ٹن نہیں ہزاروں ٹن حاصل کی جاتی ہے اور اس پر کون ذبح کرنے والا ہے کیا مشینیں کیا کرتی ہے وغیرہ وغیرہ بہرحال دل مطمئن ہے تو صحیح ہے نہیں تو بس اور چیزیں بہت ہیں وہ کھانی چاہیے اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں دوستو اسلامی ملکوں کی اور جو مسلم جو مسلمان ملک نہیں غیر مسلم ملک ہیں یا یہ کہ بعض ایسے غیر مسلم ملک ہیں کہ جن کے اندر تو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے چیز کا امریکہ اور برطانیہ میں اتنا مشکل نہیں ہے رزق کے علاوہ یعنی اچھا ہوٹل کو تلاش کرنا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن بعض چھوٹی چھوٹی راستے فلپین وغیرہ اس طرح کی چیزیں کہ بہت ہے روٹی کھانا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کو جس گھی کا کا لگایا جاتا ہے وہ گھی ٹھیک نہیں ہے تو ایک ہمارے یہاں کے ادھر گئے وہ کا زیادہ تھا چار پانچ دن کے اندر وہ پرہیز کر کر کے کر کر کے جس چیز نے تحقیق کی ہے اسی میں گندی چیز کی چربی استعمال کی جا رہی تھی حتیٰ کہ روٹی اور بسکٹ اور چاول یا جو بھی تو بات یہ ہے دوستو ایسے ملکوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے اللہ رضا کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے جدھر رہتا ہے انسان کو اللہ وہ رزق کھلاتا ہے غیر مسلم دارالکفر میں دارالکفر میں جا کر روزی کمانا اسلام کو کہتا ہے دارالکفر کو چھوڑ کر دار اسلام میں آؤ دنیا سمجھتی ہے دار اسلام کو چھوڑ کر دار دارالکفر میں جاؤ عجیب بات ہے جس میں ظاہری طور پر بھی عزت ختم ہوتی ہے اور ایمان بد کبھی سودا ختم ہو گیا ایمان کی پونجی ضائع ہو گئی فل جن ضرور ازبا تعمہ اس ہوٹل والے سے کھانا خریدیں کہ جس کے بارے میں پکا یقین ہو ایمان والا ہے مباحد ہے اور مشرق نہیں ہے اس کا ذریعہ لا دوستوں مسلمان ہو اہل کتاب کا ذریعہ پانچویں پارے میں قرآن مجید نے اجازت دی ہے لیکن اہل کتاب اپنی کتاب کے مطابق کسی حد تک عمل کرتے ہوں تب اہل کتاب کا ذریعہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے جیسے اب اہل کتاب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکار ہیں اور وہ اپنے اسلامی اپنی ہدایات سے بہت دور ہیں تو وہ بھی اس سے بھی گریز کرنا چاہیے نمبر دو وہ ذبح کا طریقہ جانتا ہو جانور کو تکلیف نہ ہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہو اور سبا کے خاص خلقوم کو سانس کو کی رگوں کو اور وہ جو خون کی رگیں ہیں ان کو ذبح کرنے کا اسے معلوم ہو مزید یہ کہ گردن جدا نہ کرے گدی کی طرف سے زبا نہ کرے عبداللہ عباس کی روایت ہے جناب کا فرمان ہے جس شخص نے گدی کے اوپر کی طرف سے جانور کو ذبح کیا وہ گوشت حلال نہیں ہوگا جو ذبح کا اسلامی طریقہ ہے اور جو اسلامی طریقہ ہے دوستو کہ وہ خاص طریقے پر جگہ پہ چھری چلانی ہے وغیرہ اس میں جانور کو تکلیف نہیں ہوتی خون بھی سارا باہر نکل آتا ہے اور جو غیر اسلامی جو غیر اسلامی طریقے ہیں ذبح کرنے مسلم مکہ کس طرح ذبح کرتے ڈنڈے مار مار کے جانور کو ختم کرتے تھے اچھا بھائی شروع سے ہی کر رہے تھے دوسرے جو بال پہلوان تھے وہ جانور کے منہ میں ہاتھ ڈال کے تو اس کو چیرنے کی کوشش کرتے تھے کتنی تکلیف کی بات ہے اسلام میں حلال جانور کو جو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے دوستو اس میں موجودہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ خون سارا نکلتا ہے صحت کے لیے جانور کا گوشت مفید ہے اور جانور کو تکلیف نہیں ہوتی پھر اللہ کا جانور اللہ کے نام کے اوپر وہ جان دے دیتا ہے تو جنور اس کا تو عام یہ بات ہے ذبح کا طریقہ جانتے ہیں اور حلال جانور میں بھی بعض چیزیں مکرو ہوتی ہیں اور صحیح نہیں ہیں لوگ ان کی طرف بڑی تحقیق کرتے ہیں وہ جو شرمگار ہیں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں مسانے خسکیا وغیرہ ان چیز گندی چیزیں ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے حلال حلال چیزیں نہیں ہیں حلال دوائیاں نہیں ہیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے ریویو کرنا چاہیے گندی چیزیں نہیں کھانی چاہیے مکرو ہیں البتہ اوبری کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے اگر پکانے کے بعد اس سے بو آتی ہے تو مکرو ہے اور پکانے کے بعد اگر بو نہیں آتی تو مکرو نہیں ہے وہ بھی ہے کہ کوئی ڈاکٹر کہے کہ آپ کے لیے کوئی میدے کا مسئلہ ہے تو اس کو اجازت ہے باقی بات انشاءاللہ کل کر